عباس جریری اور ابو ہم زبائی ابو عثمان سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تہتر